السادة الممثلين الأقطاع العربية أرحب بكم أيمن الترحيب وأرجوكم أن تسمعوا لي بالحديث مع هذا الحشد مع هذا التجمع الكبير الإسلامي الذي اعتبره أمانة في عناقنا في عناق من وجه الدعوة إلى هذه الجماهير المؤمنة المسلمة فانتقد فيتلتقي على هذا الصعيد سعيد دار العلوم ديوبند المبارك اسمحوا لي أن أتحدث إليهم بلغتهم فإني أخشى أن أكون مسؤولا أمام الله أن أكون مسؤولا وأن يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بتلابيبنا ويسألنا كيف ضيعتم هذه الثروة الهائلة هذه الطاقة هذه الطاقة التي تستطيع أن تفتح العالم بإيمانها وبوعيها وبشعورها الإسلامي وبعقيدتها الصافية السليمة وبقوتها الروحية لذلك اسمحوا لي أتكلم مع هؤلاء بلغتهم وأنتم أكرم وأنتم أسمى من أن أوجه إليكم خطابا وأنتم في غير عن ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون میرے بھائیوں اور عزیزوں میرے دوستوں اور اسلام کے جسم کے لخت جگر اور دل کے ٹکڑوں اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بجائے ان کو خطاب کرنے کے جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کو خطاب کرو اور آپ کی زبان میں خطاب کرو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کی ایک آیت پڑھی ہے اور یہ آیت میرے ذہن میں فوری تو میرے کان میں کہا کہ تم اس مجمے کو دیکھ رہے ہو اس مجمے کا تصور کرنے اول میں پہلی صدی اسلامی کسی کو ہو سکتا تھا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا بلند نظر بڑے سے بڑا بلند حوصلہ بڑے سے بڑا صاحب سراست بڑی سے بڑی گوئی کرنے والا اس کا تصور بھی کر سکتا تھا کہ دنیا میں نہیں ارتھ پر نہیں اس کے ایک بر اعظم ایشیا میں اور پورے ایشیا میں نہیں بلکہ ایک اس کے ملک ہندوستان میں جو جزیرت العرب سے صاف سمندر پار ہے جو زبان کے رشتے سے تہذیب کے رشتے سے قومیت کے رشتے سے نسل کے رشتے سے مذہب کے رشتے سے کسی رشتے سے بھی جگہ تدارت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا اس پورے ہندوستان میں بھی نہیں اس کے ایک صوبے میں صوبے متحدہ میں اور پھر اس پورے صوبے میں بھی نہیں اس کے ایک ضلع سہارنپور میں اور اس کے پورے ضلع میں بھی نہیں اس کے ایک قصبے دیوبند میں کتنے گرما گو مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو سکیں گے یہ گویا کی فرشتے نے میرے کام میں کہہ دیا کہ اس مجمے کو دیکھو اور مقابلہ کرو اور قرآن مجید کی صاحب کو یاد کرو جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی مکہ معذمہ کی حالت کو سامنے لا کر اور اس کی تصویر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بس کو روز کریم کریموں مستلاقوں سے لاؤ تخافون أن يتخطفكم النهار فآياكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون اے مدینے کے مسلمانوں جن کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے اس وقت کہا گیا ہے جو مسلمانوں کی تعداد چند ہزار کی تھی وہ وقت یاد کرو ادھر تم قبیل و مسلح ہو جب تم کھوڑے تھے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے وہ سلاحوں فی تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم کو کمزور بنا دیا گیا تھا تخافوں میں ہر وقت تم اس ڈرتے تھے کہ کہیں تیل کی طرح تیل کو کٹوڑا اڑا کر کے لے جاتی ہے کوئی بچہ مارکیٹ سے گوشت لے کر کے آئے اپنے گھر میں پکانے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہو کہ میاں جا کے گوشت لے آؤ اور وہ لا رہا ہو لاؤ باری لڑکا ہو ہاتھ میں گوشت کسی کسی کپڑے میں یا کسی پتے میں رکھا ہوا ہو اس کو ہر وقت یہ خرچہ لگا رہتا ہے کہ چیز آئے اس کو اچک کر کے لے جائے یہ تمہاری کیفیت تھی کہ یہ دنیا کے شاہین شہباز اور دنیا کے بڑے بڑے یہ شکار کرنے والے پرندے یہ تم کو اس طرح سے اڑا کرنے لے جائیں یہ تقابل میں تخت حکومت یہاں پر عربی کی وقت تخت کا استعمال ہوا ہے تخت کے معنی جھپکتا مار لینا اٹک کر لے جانا اڑا کر لے جانا مسلمانوں کی حالت یہی تھی کہ جو لکما لکمے پر تھے وہ کوئی بھی طاقت بڑی دنیا کی روم اور ایران کی سہنکاریوں کو چھوڑیے رومن امپائر کو بچوں امپائر کو چھوڑیے جزیرت الحرب میں اور حجاز میں حجاز میں بھی صرف قریش کا قبیلہ کافی تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے یہ ان کے چراغ کو بجا دے گل کرتے پھوس مار کر کے گل کرتے اور قرآن وزیر میں یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ لفظ تصویر خریدتے ہیں یہ لفظ خالی ادبی اور بلاغت کے الفاظ نہیں وہ تو ہے اعجاز ہے قرآن کا لیکن یہ تصویر ہے سچی تصویر ہے کہ حالت یہی تھی کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی اور اسلام کا چراغ نور ہر وقل کیا جا سکتا تھا اور اس کے لیے قرآن مجید نے لکھی استعمال کی ہے بے افواہ پنکھے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنکھا جل کر اس کو بجھا دیا جائے موت کی پھوک سے اس کو بجھایا جا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے دو تین جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں استعمال کیے گا استعمال کیے آئیں گے ہر بچوں کو کھٹا لگاتا دھوکہ لگاتا پورن کی چاہے وہ سردار ہو کوئی تیل آئے اور تم کو جگت کر لے جائے تو بچہ مار کر دو ہو اور ہوا کے لے جائے اور وہ بچے کو بڑا تم دیکھتے ہوئے دیکھتے رہ جاؤ وہ گئی ہے وہ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر مارا گیا سہارا کو ان کو بنا گی بھائی تو ہم مدد لیے اور اپنی نسل کے حیدرآبادی سے آسمانی مدد کے ذریعے تمہاری تعریف فرمائی پنگوانا پنجوان بہت عام ہے سنکش کو لے کر اور اختیار سنکش کو لے کر اور سنکر جڑے میں جو نکلتے ہوتے ہیں جو سیدار ہوتے ہیں جو نقافے ہوتے ہیں جو بلندیاں ہوتے ہیں جو اختیارات ہوتے ہیں جو آزادی ہوتی ہے جو کارواری کی طاقت ہوتی ہے جو جورانے ہوتی ہے اس سب کے ساتھ یہ سب تجربہ کیا جاتا ہے اور تجربہ فی الحال شکر کر رہا ہے آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کاموں کا یہ رہا ہوں کے سمندر دیکھ رہا ہوں اور یہ اس وقت کر رہا ہوں جب پھر ہزار مسلمانوں کو جو آئے ان پر جو اللہ تحیل اللہ اکل جو آئے موجود ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جتایا تھا تو آج ہماری شہادت کیا ہوگی ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے میں ایک طریقے میں ایک آواز پر ایک تحریکوں کی ایک آواز پر اتنے انسانوں کو جمع کر دیا ہے کہاں کہاں سے دنیا کے روپی دور دراز دوستوں سے کتنے ملکوں سے ایک نظر آپ اگر اٹھا کر کے ڈالیے ان کے مقام سے لگ رہا آئے ہیں آپ کے پاس آیا ہے مزید لڑکے کے لوگ لاسٹ کے لوگ جہاں بابو مہربان آدھوں شہر سے لوگ جامع سے بدھ اور ہمارا پاس ملک سب سے بات پورا دیشوں کو آپ سے بھیجو کی اور کہیں لگا آسان کہنا کہ کی کی آج اللہ تعالیٰ میدان عرفات کا ایک نقشہ اگر نہ ہو میرا مجبور کرتا ہوں کہ میدان عرفات کا ایک نقشہ والا بتا دیا یہ کیا طاقت تھی یہ وہی طاقت تھی اسی طاقت کی اسی طاقت کی جنگ جمانی تھی ہر یو کو پریشان یا پھر مسلم ہمیں والا خیال ہوں وہ سو جگہ نہیں تھی کوشش ہے آج آپ مسلمان جمع ہوتا ہے جیسا پروگرام ہونا ہے محمدی کی کوشش ہے ہے جیسا پروگرام محمدی کی کوشش ہے کوئی ہمارے یہاں کا طاقت نہیں تھی آپ کو بنانے کی کوئی یہاں آپ کے لیے کی کی چیز نہیں نہیں کوئی طاقت ہے بڑے اسلام کے لیے میں اگر مسلمان سمجھ لو تو دنیا کی کسی آواز میں اخبار کیے سہدار ملے اخبار کیے امریکہ امریکہ کے سے اتر جائے نی سنا کے سے اتر جائے اکڑ لگ رہا ہے لوگ اور آتے ہیں اور سکتے ہو جلدی ان کے جڑے چھوڑ سکے آواز میں طاقت نہیں جو اب بھی جو حو اسلام کی آواز میں طاقت ہے ایمان کی مذہب میں طاقت ہے اور جو آدمی آج بھی لوگوں کو اپنے لوگوں سے رکھنے کی آہوکاروں کو یہ کو خریدتا ہے اس طریقے سے آج بھی آواز کوشش ہے اور آج بھی آواز میں تہائی ہے اور آج بھی اس آواز میں وہ توانائی ہے جس دنیا کی دے مگر کیا ہم آپ کے اس بات کو سمجھتے ہیں آج آپ یہاں آئے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کی جسور کے قدیم تعداد کو کثیر تعداد پر غالب کیا وہ کیا چیز تھی جس نے جو حقیقت انسانوں کو میں نے کہا تھا میں وہاں کی تقریر میں اربوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اللہ نے راستے سے تم کو خود نے سو بنا دیا اب چار مسئلہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ تھے سب آپ کو اللہ نے اسلام کے تصویر میں عطا فرمایا آپ کیا تھے آپ ہندوستان میں کیا چیزوں کو پریشن کر رہے تھے آپ کی طاقتوں کے سامنے جھک رہے تھے آپ دریاؤں کے درفتار تھے آپ درختوں کے درفتار تھے آپ اپنے سے بڑی ہر طاقت کے درفتار تھے دنیا نے ہر چیز آپ کے لیے معلوم آپ کو اس پہلے نماز سے نکالا جس نے آپ کو ان سفارتوں سے ان تصویروں سے اور ان ضرورتوں سے اور ان جہارتوں سے آپ کو نکالا یہ سلام کی دعوت کی آخری طور پر اور آخری زمانے تک کے لیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ آنے والے کے چندوں سے دنیا کو پہنچی اگر اربوں کو ایک مرتبہ ہے اور میں اس کو بن کر دو ایسا دکھلایا جیسے میں سو مرتبہ ہو اور اپنے ان کو خطاب کرے گا تو خطاب کرے گا ان کا گروگان پکڑ کر خطاب کرتا ہوں اور اس کی رکھتی ہے اور آگے کرتی ہے کہ لوگوں جگہ ضرورا وہی میں

تو میں جب ان سے کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ تم کو سب کچھ اسلام سے ملا لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں اگر ان سے ایک مرتبہ کہتا ہوں تو آپ سے دس مرتبہ کہوں گا آپ سو مرتبہ کہوں گا کہ آپ خود بھی یاد کیجیے کہ آپ کہاں سے اللہ نے آپ کو کہاں پہنچا دیا میرے دوستوں اور بزرگوں آپ اپنی حقیقی آپ اپنی عظمت کے رات آئے کیسی کیسی آندیاں چلی کیسے کیسے سیلاب آئے ایک ہندوستانی کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجیے کہ یہاں یہ فلسفہ تاریخ کا ایک ایک معاملہ ہے فلسفہ تاریخ کا ایک معاملہ ہے کہ یہ زمین جس کو اکال الارض حالی اکال اکال العمر کہا ہے مولانا حالی جیسے مبصر ہے اس ہندوستان کو ہندوستانی تہذیب کو اور اس ہندوستان کے مزاج کو اکال العمر کہا ہے جہاں جو قوم آئی تحلیل ہو گئی جہاں وہ قوم آئی اس نے اپنی کھو دی اپنے تصفات امتیازات مٹا دیے اور ہر قدر کا نمک رکھ نمک سب کا آپ کا گھر مندر سامنے آتا رہا اس کالے نمک میں نہ آریائی نسلیں باقی نہیں اور نہ بات کی دوسری نسلیں باقی نہیں یہاں جو آیا وہ ایک رنگ میں ہم رنگ ہو گیا لیکن وہ کیا چیز جس نے آپ کو اپنی تفقت کے ساتھ باقی رکھا ہے وہ ہے وہی عقیدے توحید وہی رسول اللہ صرف کتابوں کو تھامنا وہی آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو کا اقرار کرنا اس اس کے کے سامنے مقابلے کی ہر طاقت کا انکار کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی محبت آپ کی محبت کا طور ختم کرنے میں ڈالنا اسی چیز نے اس وقت تک ملت اسلامیہ نے انڈیا کی اس وقت تک حفاظت کی ہے اور آج ہم اس قابل ہوئے ہیں اور حضرات اس قابل ہوئے ہیں کہ اس منظر کو دیکھیں میں اس سے نے کہا کہ ہم اس مہینے کو اس لیے جمع کرتے ہیں ان سے کہے ہمارے اے ہمارے ہمارے مرشدوں تم نے جو سبق پڑھایا تھا تم نے جو اپنے یہاں مبلک بھیجے تھے ہندوستان میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہ آئے اور ہم ہم ہم شاگرد نہیں ثابت ہوئے ہم نے وہ سبق کو اپنے سینے سے لگایا محمد مقاطم صدا بھی ہو یا وہ مدد اسلام ہو جو عرب سے بڑا راست آئے یا پاکستان عمران اور افغانستان کے چکر کاٹ کر آئے وہ جو توحید کا سبق لے کر آئے تھے وہ ہم نے اس کو یاد رکھا ہے ہمارا سبق سن لو ہم نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم ان کو اپنا سبق سنائے اور یہ زبان ہاتھ سے سن رہے ہیں زبان خان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور وہ ہندوستان اس کے متعلق ہم کیا کیا سنا کرتے تھے آج وہاں اس غیور اور سلمان وہاں اتنے اسلام کے شم اسلام کے اتنے پروانے اسلام کی سما پر اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں علم کی شما پر دین کی سما پر اتنے پروانے جمع ہو سکتے ہیں ہم کس کم ہم ان کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں آئے حادثہ بھنگا ہم ان کو صاف میں کہہ دوں اور جو حق ہے دارال کے ایک فیض یافتہ ایک ادنا فیض یافتہ کی حیثیت سے کہ ہم ان کو صرف دارال کی تعریف سنانے کے لیے نہیں لائے کا آنانے سنانے کے لیے اس کو نیند آئے یہ خیالت ہوگی اور میں ان کے مقام کو حضمات کو اور تو ان کے میں ارکان چورا اس میں ایک حقیل اس کا ایک حکم میں بھی ہوں ان کے مقام کے اتنے لوگوں کو میں ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ صرف سنے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامے انجام دیے نہیں ہم نے ان کو اس لیے بلایا سنائے جو میں نے ابھی بنارس میں پڑھ کے سنائے تھے سنائے وفا کفان وفا کفا سنا یو پا کسان سن پاب بتا سنا ففاقت وغرس غارسه فطابا وكنا وكنا كالسهام كالسهام إذا إذا مرانيها مرانيها مرانوا ابو اباچن الحمدانی کہتا ہے ابو وہ الحمدانی کہتا ہے عربی کا شامی شاعر جس کو بھی خطاب کر کہتا ہو لیکن میں ان کو خطاب کر کے کہتا ہوں تنا کارنامے ان کے بنانے والے ان کے پیش کرنے والے بڑے عالی مرتبہ کے وہ کارنامے بڑے روشن ہیں اب وہ پودا جس کا لگانے والا بڑا بڑا کریم بڑا شریف اور بڑا عالی استعداد تھا وہ پودا بھی خوب خوب کامیاب نکلا اور خوب اس نے اپنے بربوں کو خوب پار لایا میرا بابت اور ہم تو تیر تھے گجب تیر انداز نے کمان میں جوڑ کر ان تیروں کو چلایا اور وہ اپنے نشان پر بیٹھے تو تیروں کی تعریف نہیں اور تیر انداز کی تعریف ہے آپ تیر انداز ہے وہ آپ کے تیر ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھے یا نہیں حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عظمت کے اپنے خلوط کے کہ آپ کیوں اس وقت تک باقی رہے میں نے کہا کہ یہ زمین اکان امم ہے یہ ہماری زمین ہندوستان کے اکان امم ہے اس نے کسی بڑی سی بڑی تہذیب کو کسی بڑی سی بڑی فاتح تہذیب کو بھی پتا کیے بغیر نہیں چھوڑا وہ کیا راز ہے کہ ہم آپ آج بھی اسلام کی دولت کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور آج بھی ہم مسلمان ہیں اور ہم کو اصرار ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے پورے اسلامی امتیازات کے ساتھ پورے اسلامی تشخصات کے ساتھ باقی رہیں حرام ہے زندگی لالت ہے زندگی پر جو کتے کی طرح اس طرح جوڑے کہ راتیں مہیا کر دو اور ہماری حفاظت کرو کوئی مارے نہیں اور ہم خوش ہیں ہم ایسی زندگی سے انکار کرتے ہیں سو بار انکار کرتے ہیں ہجرت کا فلسفہ کیا ہے ہجرت کا حکم شرعی کیوں ہے اسی لیے ہے کہ جہاں اسلام کے حکام پر عمل نہ ہو سکے وہ زمین کو چھوڑ دینا فرض ہے اور واجب ہے ہم اس ملک میں اس حالت میں ہرگز نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے تمام تشخصات سے اپنے عقائد سے معذری ان عقائد سے عقید توحید سے عقید رسالت سے عقید ایمان بالآخر سے اور رسول اللہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت پر چلنے کی جذبے سے ہم خالی اور آئی ہو جائیں ہمیں اس میں یہ سمجھ نہیں جو ہمارے بزرگوں نے مکے میں رہنے سے انکار کر دیا اور مدینے ہجرت کر گئے اور اللہ کا سب سے محبوب بندہ اللہ کے سب سے محبوب سمزمین سے اللہ کے سب سے محبوب بیٹھ کے دیکھنے سے اس نے انکار کر دیا اور جو نبی ایک دس عزت کی تب تب ابھی سب پھر دوسروں کا کیا ذکر ہے ہم ایسی زمین میں نہیں رہ سکتے ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ زندگیوں سے اعلان کریں کہ آپ کتے کی زندگی پر راضی لیں آپ بین کی زندگی پر راضی لیں آپ گدھے کی زندگی پر راضی لیں جن کو صرف راتب چاہیے جن کو صرف چارہ چاہیے کو سیکورٹی چاہیے کو کوئی مارے ہم اس میں اگانوں کے ساتھ رہیں گے نمازوں کے ساتھ رہیں گے بلکہ ہم ہم تک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم اگر کوئی ہمیں روکے تو اشرار کو تحجد پر ہم اشرار کریں گے ہم ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے ہم رسول اللہ کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں گے کسی ایک نقص سے یہاں سے لے کے قرآن تک ترکستان تک یہاں کا فتوا چلتا ہے اور مسلمان تب تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک وہ ہمارے جیون کے سفر کے سامنے نہ آ جائے نئے موجودگی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں یہ ہے اس جس سے منا کی آسل کر پیغام کہ لگ کا تھا مجھے دن میں ان کے لیے دس بردار ہونے کے لیے تیار نہیں میرے بھائیوں تو اپنی طاقت سے آسنا ہو تو اپنی دولت سے آسنا ہو اللہ نے تم کو دی اپنے من میں ڈوب کر جائے چراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کرتا جائے چراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آپ کے ساتھ تو احساس کیجیے مسئلہ ایک مدرسے کا نہیں مسئلہ ایک جانے کا نہیں مسئلہ ایک ادارے کا نہیں مسئلہ ایک مکتب خیال کا نہیں مسئلہ کچھ عمارتوں کی تکمیل کے لیے مسئلہ کچھ منصوبوں کے تعلیم کے باقی رکھنے کا ہے مسئلہ اسلامی شخصیت کے تحفظ کا ہے مسئلہ اس ملک کی قیادت کرنے کا ہے آپ کو اس ملک کی قیادت کرنی ہے آپ کو خدا نے اس ملک میں اس میں نہیں دینا کہ آپ پسرے ہو آپ راشیہ بردار ہو آپ کے اشارے کو دیکھے اس کے اس کے نگاہ اور امن کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ آپ ملک کے فروخت پر جا رہا ہو نہیں اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ ملک کے فروخت پر جا رہا ہے ہم قومی دھارے سے آس نہیں ہم قومی دھارے کو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے ہم انسانیت کے دھارے کو جانتے ہیں ہم نجات انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں ہم نجات انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں ہم قیادت انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں آپ دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیے گئے آپ دوسروں کے پیچھے چلنے کے لیے ہر بھی پیدا کیے گئے یہ مسلمان کے لیے ادارے حیثیت اور بھی ہے یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ زمانے میں کیا کرنا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کو کس طرح سے چلنا ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے ملک کس طرح بچ سکتا ہے آج ملک ڈوبنے کے لیے تیار ہے آج ملک خودکشی کے لیے خودکشی کے لیے قسم کھا چکا ہے وہ خودکشی کے لیے سمیٹ رہا ہے چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہے آپ کے خندق میں ہلاکت کے خندق میں اور اس وقت اگر کوئی اس ملک کو بچا سکتا ہے میں صاف کہتا ہوں اس ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور اگر اس سے زیادہ کوئی بڑا ڈنکا ملتا تو اس پر چوٹ لگاتا اور کاج کے ڈنکے پر چوٹ لگانے کی کیا فائدہ میں آپ کے دلوں پر چوٹ لگا سکتا میں آپ کے دماغوں پر چوٹ لگا سکتا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو کس تنہا ہاتھ بچا سکتے ہیں اس ملک کو آپ کے پاس عقید توحید ہے آپ کے پاس اصول مساوات انسائی ہے آپ کے پاس عدم اجتماعی عدم اجتماعی کا پورا نظام ہے آپ کے پاس ایمان بالآخرت ہے آپ ہے کہ جب دنیا دکھ رہی ہو پیسے کھوٹے پیسوں میں یہ سب دکھ رہا ہو یہ سب عزیز کھوٹے پیسوں میں بیچا جا رہا ہو اور برادران یہ سب اس کو بیچ رہے ہو اور یہ ملک ایک نش عزیز ہے جس کو برادران یہ سب بیچنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہر قیمت سے ڈالا ہے آپ نے جو ہر سودے سے ڈالا ہے آپ نے جو آخرت یہ نظر رکھتے ہیں آپ نے جو ہے وہ چپ رہا ہے تو رکھتے ہیں آپ نے جو اللہ کے بدل میں تقریب رکھتے ہیں اللہ کے میں قوڑ نہیں اللہ کے بسلی سروا نہیں اللہ کے مسئلہ عادت نہیں اللہ کے بس نہیں اللہ کے بتو یہ انوار نہیں اللہ کے بدل میں انتخابات نہیں العاقبة کے في الانتخابات نو العاقبة لو في البرلمان نو العاقبة للمتقين یہ حقیقت جیسے سارے تیرہ سو برس تیرہ سو برس پہلے یہ حقیقت آلواز کارا تھی یہ حقیقت حقیقت سادنا تھی ویسے آج بھی ہے اور دنیا کو آج بھی کل ماننا پڑے گا امریکہ ڈوب رہا ہے روس ڈوب رہا ہے یہ بڑے بڑے ملک ڈوب رہے ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک میں کچھ بہتر حالت میں نہیں ہے اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ایک دم نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے ڈرتا ہوں میں نے اسے پچاس مرتبہ اور سو مرتبہ کہا ہے کہ میں عرب ملکوں کو نل فخر کیا آنے کی بلا کے نقوفا کو میں آئے تو تنا فٹوں گا میں تنا بسوں گا تو تم کما کم کم ہمیں تم اس کو میں نے مدینہ میں کہا اس کو میں نے مکے میں کہا اس کو میں نے کویت میں کہا اس کو میں نے دوہا میں کہا اس کو میں نے ہر جگہ کہا تیری آواز مکے اور مدینے ہر جگہ یہ سزا لگائی کہ جو دولت کے فلسفے پر ایمان لائے جو طاقت کے فلسفے پر ایمان لائے جو ہر چاہتے سورج کا پجاری بن جائے سورج جو بھی چاہتا سورج اس کے وہ پجاری کر جو گا تو وہ کوئی بتا نہیں سکتا خریداری ہو یا آرام بھی والا بہت ان کے خرگاری ہو یا آراد میں والا کو کوئی نہیں بچ سکتا بچے گا وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے آخری رسول پر ایمان رکھتا ہے جو شریعت کو دائمی سمجھتا ہے جو ان حکم اللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو علامہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ بچے گا اور اس ملک ہندوستان میں جو قوموں کا متفن ہے تہذیبوں کا متفن ہے اس میں ایک زندہ وہ پورا آپ کا ہے اگر آپ اپنے حساب اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج دنیا میں کوئی آپ کے لیے چیلنج نہیں میں کسی چیلنج کو ماننے کے لیے تیار نہیں اگر آپ کے اندر یہاں تمہیں لا نہیں نہیں تم مومنی ہم تمہیں لا نہیں نہیں تم مومنی اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی وہی ہو وہ آج بھی وہ کہہ سکتی ہے اندر اندر دن پیدا آج بھی آتے چلے میں سرد ہو جائے گی بلکہ برد و سلامت بن جائے گی میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے اپنے شاید ان سے تجاوز کیا لیکن میرا قصور نہیں مار کیجیے جگہ اس کا قصور ہے اس تعداد کا قصور ہے اس مندر کا قصور ہے میں کیا کروں کہ میں دیکھ کے ٹاپ گیا اس مہینے کو یہ مجموعہ کم ملے گا میدان عرفات میں وہاں کے عبادت سے وہاں کا مقصد عبادت ہے دعا ہے امتحال ہے یہ اتنا بڑا مجموعہ مجھے آپ جو تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے کتنے دن اور میں اس دنیا میں زندہ ہوں مجھے یہ مجمع کہاں ملے گا میں کیوں نہ اپنے دل کو اپنے دل نکال کر کلیجا نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں میرے عزیزوں اور دوستوں عہد کر کے جاؤ یہاں سے اور میں پورے رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا حضرت قاسم نانوت جی کا یہی پیغام ہے ان گروؤں کا یہی پیغام ہے حضرت شیخ نے اسی میں سلکتے اور جلتے رہے اور حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے خاص طرف پر اور حکیم حضرت خانوی اپنے خاص طرف کے ساتھ انہی کے لیے ہمیشہ سوزا اور لرزا رہے کہ ہندوستان مسلمان اپنی خصوصیات کے ساتھ باقی رہے یہی جو کا اصل پیغام ہے تحریر سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھو اختلافی مسائل چھوڑنے کے بجائے اور تحریر سنت کا پورا زور دو یہ جو ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اختلافی مسائل عوام کے سامنے اختلافی مسائل نہیں لائے انہوں نے سرمایہ منت کو بچانے کی بل خسانی کی وراثت میں سرمایہ نے سرمایہ منت کے لیے گیبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار یہ جو ابھی بارش ہے مدد کسانی کا اگر نہیں سمجھتا تو اس کو سمجھنا چاہیے میرا مقام نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ستانی کا وارث ہے شاہ ولی اللہ کا وارث ہے للہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ کا دلستان ہے اور یہ مختلف بزرگوں میں سے ایک بھی اس میں ذرا کوئی کلام نہیں کرے گا کہ ذرا شاہ ولی اللہ کہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب فکر ہے جو دیوبند کی شکل میں قائم ہے ہوں ہندوستان میں جہاں جہاں صحیح لفر درس گاہیں وہ سب شامل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شام فروزہ کہ یہ سب اس کے اس کے اس کے تجلیات ہیں حضرات بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے عہد کر کے جائیے کہ آپ کو کتاب و سنت کی ہر چیز اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوگی آپ اس پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہیے آپ پارک کا مقام اپنے لیے اگر اختیار کیجیے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی حیثیت ملک میں قائد کی ہے میں میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ میں یہ سنوں کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کون ہے وہ کہنے والا جو کہ یہ کہے کس کا مقام ہے کہ یہ کہے کہ مسلمانوں کو کیا محمد عربی کے بعد کوئی اور پیغمبر پیدا ہوگا کیا کتاب اللہ کے بعد کوئی اور کتاب آسمان سے نازل ہوگی کیا شریعت محمدی کے بعد کوئی اور شریعت آئی ہے کس کا یہ مقام ہے کس کا یہ منہ ہے کس کا یہ حوصلہ ہے کہ ہم سے یہ کہیں تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے ہم سے کہنے والا اللہ ہے ہم سے کہنے والا اس کا رسول ہے ہم سے کہیں ہمارا خطاب کرنے والی ہماری کتابیں آسمانی ہے اور سننے سے رسول اللہ ہے بس اگر آپ ان خصوصیات کے ساتھ اس ملک میں ہیں تو ان شاء اللہ آپ عزت کے ساتھ ہیں ہے ولا ولا وانتم العالون ان کو اس وقت ملک بد اخلاقی کے ضمیر پڑوسی کے بد اخلاقی اور انسانیت انسانیت کسی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے ملک ڈوب رہا ہے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے آپ ہی ہیں ہندوستان میں ہندوستان میں کیا پورے ایشیا میں جو آپ بتا سکتے ہیں آپ اصول کی بات کہیے آپ اللہ اور رسول کی بات کہیے آپ آپ خدا لڑکی کہیے آپ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیلام کی منڈی میں آپ بھی اتر آئے اور اپنا سودا کرائیں لگے کہ ہماری بولی بولی جائے اور آپ انتظار میں رہے کون آپ کا خریدار ہے اللہ کے سوا آپ کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا آپ وہ متائے وہ متائے ہے کہ اللہ کے سوا آپ کو آپ کا خریداری کوئی حوصلہ نہیں کر سکتا تو آپ کیوں نکلے گا گرفتاری فضیلت ملنے والی اس لیے میں ساتھ کہہ دوں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختلافی مسائل فکری مسائل کے بجائے تو سنت پر اپنی پوری توجہ مرکوز کی اور یہ وہ میں کہنے بات نہیں سمجھتا کہ بولوی اور حضرت احمد شہید کے ذریعے سے اس کو ملی اور اس کو ابھی تک عزیز ہے جو کی چار خصوصیات ایسے لیجیے ایک تجھے کہ عقید توحید میں بالکل بے لے بے حامر عقید توحید میں دوسرے ابتدائے سنت میں بالکل کھڑے اور تیسرے تیسرے تعلق سے تعلق اللہ کی فکر کرنے والے اور چوتھے کلیم اللہ کے جذبہ رکھنے والے یہ چار عناصر ہیں یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان میں کہتا ہوں چار عناصر تو بنتا ہے جو بندی ایک عقیدہ توحید جس میں کوئی شایدہ شرک کرے اور ہمارے فضلہ لاحد سنت میں اور دوسری بات کیا ہے اقتباع سنت کا جذبہ اور فکر اور تیسری بات کیا ہے تعلق ماننا کی کوشش نسبت ماننا کہ ذکر اور حضوری حاصل ہو اور آخرت کا خیال غالب رہے اور ایمان و احتساب کا جو جذبہ کبھی ساتھ رکھو اور توسیع اللہ کا جذبہ کہ جس شکل میں بھی ہو کے لیے اللہ کی کوشش کریں یہ چار عناصر مل جائے تو دو گندگی بنتا ہے اور ان میں سے کوئی ملک اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ دو گندی ناسب بھائی اس کا جو سمجھیے شہار ہے جس سے کوئی خزرائی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے آپ بھی یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ عقید توحید کو دل سے سینے سے لگانا ہے اور یہ جو آپ کے درد پیش جو شرک کا دھارا بہ رہا ہے وطنیت ساتواں کا کھلی ہوئی یعنی غیر اللہ کو نافع اور دار سمجھنا غیر اللہ کو متصرف کائنات سمجھنا غیر اللہ کی رضا کو سمجھنا کہ اس سے دلائیں ٹھنڈتی ہیں اور اس سے سہارتیں ملتی ہیں اس عقیدے سے آپ دور رہے توحید پر آپ قائم رہے مستقیم رہے اتباع سنت کا آپ کے اندر جذبہ ہو فرائض کی آپ کے اندر پابندی ہو اور خاص طور پر نماز کی اور اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ کہ تعلق معاملہ کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ عبد و معبود کا تعلق ہو طالب و مطلوب کا تعلق ہو ذاکر و مذکور کا تعلق ہو بلکہ محب و محبوب کا تعلق ہو یہ تعلق آپ کا جو حاوی ہو آپ کے دل و دماغ اور آپ کے تمام حساب پر وہ تعلق اور اللہ کوشش بس میں پر اپنی جرت کی معافی مانگتے ہوئے اپنے ان بزرگوں سے جن کے سامنے میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں یہ اس طرح تقریر کروں میں آپ کی گزارش ختم کرتا ہوں دینی علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونک کیسٹ سیریز دکان نمبر سات اور نو شباب مارکیٹ ندوا روڈ لکھنؤ